يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان اللہ بما تعملون خبیرا اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تم سے سلام علیہ کرے تم اسے نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں تم زندگانی دنیا کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں پہلے تم بھی ایسے ہی تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا لہٰذا تم ضرور تحقیق و تفتیش کر لیا کرو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے جو اجنبی سلام کرے اسے کافر نہ کہو ترمیدی وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ بنو سلیم کا ایک شخص بکریاں چراتا ہوا صحابہ کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا اور سلام کیا تو صحابہ آپس میں کہنے لگے یہ مسلمان تو ہے نہیں صرف اپنی جان بچانے کے لیے سلام کرتا ہے چنانچہ اسے قتل کر دیا اور بکریاں لے کر چلے آئے اس پر یہ آیت اتری یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن کچھ نے اس میں علتیں نکالی ہیں کہ سماک راوی سے سوائے اس طریقے کے اور کوئی مخرج ہی اس کا نہیں اور یہ کہ اکرما سے اس کے روایت کرنے میں بھی تعمل ہے اور یہ کہ اس آیت کے شان نزول میں اور واقعات بھی مروی ہیں بعض کہتے ہیں محکم ابن جسامہ کے بارے میں اتری ہے بعض کہتے ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور اس کے سوا بھی اقوال ہیں لیکن میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں یہ سب کلام مردود ہے سماک سے اسے بہت سے ایما کبار نے روایت کیا ہے اکرمہ رحمہ اللہ سے صحیح میں دلیل لی گئی ہے یہی روایت دوسرے طریق سے ابن عباس صدی اللہ عنہما سے صحیح بخاری میں مروی ہے سنن سعید ابن منصور میں بھی مروی ہے ابن جریر اور ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک شخص کو اس کے والد اور اس کی قوم نے اپنے اسلام کی خبر پہنچانے کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا راستے میں اسے رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ایک لشکر سے رات کے وقت ملاقات ہوئی اس نے ان سے کہا کہ میں مسلمان ہوں لیکن انہیں یقین نہ آیا اور اسے دشمن سمجھ کر قتل کر ڈالا ان کے والد کو جب یہ علم ہوا تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا چنانچہ رسول اللہ نے ایک ہزار دینار دیے اور دیت ادا کی اور انہیں عزت کے ساتھ رخصت کیا اس پر یہ آیت اتری محلم ابن جسامہ کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر عدم کی طرف بھیجا جب یہ لشکر بطن عدم میں پہنچا تو عامر ابن ادبت اشجعی اپنی سواری پر سوار ماں اسباب کے آ رہے تھے بس پہنچ کر سلام کیا سب تو رک گئے لیکن محلم ابن جسامہ نے کچھ آپس کی بنا پر اس پر جھپٹ کر حملہ کر دیا انہیں قتل کر ڈالا اور اسباب قبضے میں کر لیا پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا اس پر یہ آیت اتری یہ روایت مسند احمد کی ہے صحیح بخاری شریف میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد رضی اللہ عنہ سے فرمایا جبکہ انہوں نے قوم کفار کے ساتھ جو مسلمان مخفی ایمان لانے والا تھا اسے قتل کر دیا تھا باوجود یہ کہ اس نے اپنے اسلام کا اظہار کر دیا تھا کہ تم بھی مکے میں اسی طرح تھے کہ ایمان چھپائے ہوئے تھے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جس غنیمت کے لالچ میں تم غفلت برت رہے ہو اور سلام کرنے والوں کے ایمان میں شک و شبہ کر کے انہیں قتل کر ڈالتے ہو سنو یہ غنیمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں جو وہ تمہیں حلال ذرائع سے دیں گے اور وہ تمہارے لیے اس مال سے بہت بہتر ہوں گے تم بھی اپنا وہ وقت یاد کرو کہ تم بھی ایسے ہی تھے اپنے ضعف اور اپنی کمزوری کی وجہ سے ایمان ظاہر کرنے کی جرت نہ کر سکتے تھے قوم میں چھپے چھپے پھرتے تھے آج اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تمہیں قوت دی اور تم کھلے بندوں اپنے اسلام کا اظہار کر رہے ہو تو جو بے اسباب اب تک دشمنوں کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایمان کا اعلان کھلے طور پر نہیں کر سکے جب وہ اپنا ایمان ظاہر کریں تمہیں تسلیم کر لینا چاہیے اور آیت میں ہے وزقرو از ان تم قلیل یعنی اے مسلمانوں یاد کرو جب کہ تم کم تھے کمزور تھے الغرض ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح یہ بکری کا چرواہا اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا اسی طرح اس سے پہلے جب کہ بے سر و سامانی اور قلت کی حالت میں تم مشرقوں کے درمیان تھے ایمان چھپائے پھرتے تھے یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم بھی پہلے اسلام والے نہ تھے اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا اور تمہیں اسلام نصیب فرمایا اسامہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ اس کے بعد کبھی کسی لا الہ الا اللہ کہنے والے کو قتل نہ کروں گا کیونکہ انہیں بھی اس بارے میں پوری سرزنش ہوئی تھی پھر تاکیدن دوبارہ فرمایا کہ بخوبی تحقیق کر لیا کرو پھر دھمکی دی جاتی ہے کہ اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ سمجھو جو تم کر رہے ہو وہ اللہ سب کی خبر رکھتے ہیں